سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید کہتا ہے مجھے میرے باپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے سنا جب وہ فارغ ہوئے تو مجھے کہا اے میرے پیارے بیٹے اسلام میں نیا کام ایجاد کرنے سے بچو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ تو قرت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کرتے تھے تو بھی اس کو نہ پڑھا کر اور قرت کو الحمد للہ رب العالمین سے شروع کیا کر ان کا بیٹا کہتا ہے میں نے اپنے باپ کی بنسبت ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جسے بدعت انتہائی ناپسند ہو حدیث نمبر پندرہ سو چونسٹھ مسند احمد